حمام بن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر کی اپنے والد سے روایت کرتا حدیث کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پندرہ